بیٹھنا تھا کا <laughs> شوق گنگا کے ندی سے جو میم میں تبھی پہنچائی اور بھی گنگا کو گہرے ہو گئے اپنے سب گھر کا ہونا ہے وہاں ہم تبھی پہنچا رہے ہماری زندگی کے تمام کا روزگار انگا کی گئی کے پاس پہنچی ہے ہمارے آواز ہمارے لوگوں کے سامان جوڑنا گناہوں کا کرنا آپس کے جھگڑے لڑائیاں یہ پوری کاغذائی اللہ کی شاہی نبی کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ کی شاہی نبی کو تکلیف پہنچتی ہے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اللہ کی شاہی نبی سر اللہ علیہ کو آپ اپنے قوم مبارک میں اور کچھ لوگ پتھر اٹھا کر آپ کے سینے پر دھرے اور کچھ لوگ آپ کے سیدھے سے پتھر کو نیچے بتا رہے ہیں تو اللہ عمر نے ایسی تعریف کی کہ عمر کے وہ لوگ جو نافرمانی کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی نبی کے سینے پر پتھر رکھ رہے ہیں اور جو لوگ امت میں محنت کر رہے ہیں کہ امت کسی طریقے سے زندگی بڑھا جائے وہ پتھر کو سیدھے سے بتا رہے ہیں ہو جائے آ گیا تھوڑی تھوڑی بول تو آپ تو شہر میں آزادی ملا کر رہے ہو یہ دین کی بات ہی آدمی اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے اجتماع کو پہنچایا ہے اجتماع کا مقصد ہی ہے مسلمان زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی گزارنے والا بنے اور دوسروں کو صحیح زندگی پر لانے کی محنت کرنے والا بنے ہاں، اس کا مقصد یہ ہے جو اللہ کے مجھے اللہ کے یہاں جا رہے ہیں اللہ کو روشن دی رہے جا رہے ہیں آداب کے لیے چیزیں وقتوں کے لیے اور آگے نظریہ بنا سکتی ہوں بات کو لے جاؤ ہمیں اللہ کے قائدوں کی بڑی میں اپنی سلامات لگانی ہے ہماری زندگی ادیم آئے ہمارے گروہ نہیں آئے اور کوئی عمر کی زندگی ادیم لیتا ہو تاکہ دنیا میں ہمارا اور ہماری بہنوں سے اللہ نے اس ہمیں اتر دینے پریوار کو نظر پہنچے اس کے لیے یہ بات آپ کو جانے والے بھی کہہ رہے ہیں ان شاء اللہ آج کے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور آج کے پانچ بجے نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھروں سے نبی کے دشمنوں کے طریقے یہ کر پیارے نبی کی زندگی کو اپنے گھروں میں الانا ہے آپس کے بھائی بھائی بن کر جینا ہے گرو نے یہ زندگی آپ اپنی آپ جی کی بتایا بڑا بتایا اللہ کے مندر نے کے بعد

دنیا میں اللہ عزت زندگی دے گا اور آخر کی زندگی میں بھائیو ہماری دوبارہ بڑھا یہ دن کی محنت کرتے کرتے ہمیں اور ہماری موت آئی تو قیامت کے دن ہمارا حال اپنے گھر کے ساتھ اس کے لوگ بات طے کر کے گا مجھے صحیح میں مجھے زندگی غریب نہ اور اپنے ایک ایک مسلمان کا یہ محبت سے اخراج سے ہمدردی کے ساتھ اسے سمجھا بجا کر اسے دین بچانے کی کوشش کی جائے وہ ہمارے ساتھ بڑا بچاؤ ہے ہم اس کو معاف کر دیں اور اپنا اس لیے جواب میں یہ میرے دوستوں محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ شامل ہوں جتنی محنت ہم کر دین کو دنیا میں زندہ کرے گا اور اللہ اس مسلمان کو خدا دے اللہ کا

امت کو پکا پکا بنا دے امت کو بنا دے اور ایک ایک فرد امت کو اپنی زندگی پر پہلا ایک ایک فرد امت کی زندگی میں تیرے چاہے نہیں ایسا ایسا ایسا طریقے سے ہم سب کو چھوڑ دیا تھا نسل ہمارے پیدا کرنا ربیع شاخر اسلام کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں پیدا کروا ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول دینی ماحول تیرے نبی والی پیدا سن کر زندگی کا ماحول تیرے دین کے لیے جان مال اور شہر ناگون چیز کو قربان کرنے کے ماحول کو ہمارے گھروں میں زندہ کروا دیا اپنے فرد و کرم سے ایسا دنیا ہی زیادہ ہمیں آفک رسیف ہوگا ہمیں آفک رسیف ہوگا موت روزہ قریب آ رہی ہے تیاری ہمیں لگنے کے دنیا سے زیادہ آبکیف ہوتا ہے اس کی برکت ہے ہماری دنیا کو اے اللہ ہی اپنے سب و کرم سے اے اللہ ہماری جان اور مال کو ہمیں تیرے نبی والی ایسا لگانے کے اے اللہ ہمیں ایسا ہمیں وہ زندگی فرما زندگی سے تیرے نبی ابھی السلام کو ہماری طرف سے راحت پہنچے ہماری طرف سے تیرے نبی ایسا راحت پہنچانے کا ہمیں ذریعہ کرایا

پیغام صاحب کی اور اپنے دل کی محنت کی پیدا ہستی اور حقیقی محمد ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما ہمارے گہرے سننے کو قبول فرما ایسا کرنے جب ہمیں اجتماع میں آنے کی قبول کا فرمائی اجتماع میں جو ہے وہ برکت ہے اس سے ہمیں ہمارا مال فرما زندگی پر سب کی شوبھا کی قبول فرما ایسا کی محنت میں جا رہی ہے ایسا وہاں پر دین کی حیات کا ذریعہ فرما ہے سنگتوں کی زندگہ ذریعہ سماج ہے ذریعہ فرما ذریعہ فرما ذریعے فرما ہماری زندگیوں میں ایسا تو آپ سے بھائی چارگی بھاؤ کی اللہ آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین ہمارے جانداری کا دھیان کرنا ہمارے سماجی ہمیں کسی کے حق کی ویسا نہ بہت سے پہلے پہلے ہر جی ہم کے حق کو ادا کرنے کی قبول کر جیزہ خلاف ہمیں عطا کرنا جو بھی کام کریں یہ را کرنے کے لیے کریں گے ایسا ہمیں بتا دیا ہمارے ہماری زندگیوں میں ایسا ہاتھ کو فرما دے اللہ اپنے جاتا سے ہم نہ کسی کو پتایاں اور نہ کسی کو تکلیف سمجھائیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو راگ پہنچانے کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کی اللہ ہمیں آپس کے میں اور عدالتوں سے تو فلم فرما دیں کی جنت کو ہم لوگ اپنے دل کی محنت میں جو لگ رہے ہیں اسی کو آبیائی فرما میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً اہلا ہدایت کے اہل زندہ ہونے کا ذریعہ ہمیں دنیا میں آمین آمین آمین اپنا ہمارے سفر کو پوری ہمیں دور والی محنت کو صحیح صحیح طریقے میں زندہ ہونے کا اور ایسا دل کے دنیا میں ہندا ہونے کا ایسا ہماری سر کو ذریعہ بنا ایسا صحیح اپنے فلم سے جو مانگا ہو گیا تھا فرما جو مانگنا چاہیے نہیں مان سکے اب کے سب کو کرنا اللہ جن تیرے بندوں نے اور تیرے بندیوں نے ہم سے قدر کرتے ہوئے ہمیں بڑا سمجھتے ہوئے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ دعاؤں سے ہیں ایسے جو چھوٹے میں چاہتے نہیں کہنا کہ اللہ زمین کی حمایت کرنا پہلا پہلا دوسرے

اے اللہ اللہ جناب رسول اور تیرے بندوں نے اسے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم کو مانگ کرنے کا ضرور پناہ مانگی ہے ہم بننا چاہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اے اے ایک ایک کو میرا بندہ بن کر اور بن کر زندگی گزارنے سے ہماری بہت ملا بھگانا بسن اللہ تعالیٰ